بہن ڈرانا کہ انسان میں محبت بڑی ہے لیکن رب سے چوکی نہیں ہو سکتی یہ رب سے چوکی محبت ہے صفا پھر مومن نے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی ولدی و الناس اجمعین نبی سے کہا محبت جب تک سارے لوگ تو اپنے اولاد ماں باپ سے اس زیادہ نہ ہوئے تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا اور محبت یہ بتا کر دی بھائی جس کے سید یہ ظلم پیاس کے ساتھ حکم آ گئے اسے حکم نہ دیکھے اما پھر نہ دیکھے یہ محبت چوکی ہے

محبت اگر کہہ پھر سکھ ہے محبت اگر کہہ پھر سکھ ہے پھر تو سہولت ہے بھائی تھوڑے دور ہو کے دکھاؤ بھائی یہ دین ہے جڑا میں کھڑا کرتا ہوں دیکھو جی چلو تو دکھے دا تو نہ چلو تو بات اوکھا ہے محبت نتیجہ دینے والی پھر ضرور فرد لازم ہے ہر بندے پہ لازم ہر مسلمان اپنی محبت کا فائدہ اٹھا کے دین سے لے آوے سال سمجھ آئی نا بھائی یہ بتیا یہ محبت نہیں یہ پتہ ہے بھی اما پہ بھڑا دراویں گل کی تے الٹا گاٹ مصیبت بنتی آسن چلو جان چھوڑی نے مقصد نتیجہ کو نہیں ہونا میرے دور ہونے کا کوئی نتیجہ نہیں ہونا تو پھر وہ تصویر کہی ہوگی اگر تمہیں واقعی عالم منتے ہیں منتے ہیں کوئی نہ کچھ آؤ

پھر پھر دیکھو غالبان دین دین دین ہر میں دا ہے یہ تو اپنے دنیا دین دین دین نے اپنے اپنے پہلے اخلاق ہر بندہ بندہ بل گھر دین دین پہلے اپنے اپنے بھی بھی بھی لے آپ پر کتو کتو بچنا کتے کتے کتے کے کے کے کے چلنا دوسرے کام کرنا گھر کرنے سے سے گاہ ہوئی گاہ ہوئی پھر جلے ان قائم ہو گیا یقیناً معاشر دین سے آپ حکومت اسلام دین دین نہیں بنا سر گھر کی دین نہیں ہے ساتھ بھائی ہوئی قرآن مجید حکم ہے نا قرآن مجید وہ

ممکن نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرما گیا پندرہ صدی کے لوگوں واسطے آکام نہیں ہونے انہوں نے آکام بدل گئے ہاں؟ جب وہی آکام سید و انبیاء سرکار زمانے والے سارے واسطے بھی نافذ ہیں سارے سے لازم ہیں پھر سن کرنے پڑے پتہ لگتا ہے نہ کرنے والا کافر جڑا آدھے بھی نہیں ہو سکتا وہ قرآن تو ممکن سمجھے نا بھائی جی؟ ظاہر ہے مستعد ہوتا بیوی نکال نکل ویسے جنہیں اس نگاہ نہ لاتے اس نظریے نہ لاتے بھائی ممکن ہی نہیں اگر اس نگاہ نہ لاتے بھائی معاشرہ گزراتی ہے ان لوگوں میں ایمان نہیں رہے جو ممکن ہوئے بدلے ان بدلنا ممکن اس نہیں جو انہیں ایمان نہیں رہے ایسا بندہ کہا دیں تو ٹھیک ہے اگر لوگوں نے ایمان نگاہ رہے لوگوں کی ایمان نہیں ان ممکن نہیں جو بدلنے کام من

وہ اگر یہ مانے دس دس روپیہ نا تو ان کے کہاں نہیں پڑھاوا کسی اگر یہ ہی مان ہے اس کا بھائی وہ اپنا لوگ بےمان تھے ہوں ایمان کیا ہونا ممکن نہیں ہوں حالت یہ بنی تھی اس نے بےمان خوبی کرنے تو کہیں بڑھ سکتے پھر کہاں نہیں ہوتا سمجھ آئی نا اگر یہ دس دیا کہ یہ ہوں آکام پہ چل گیا ہوں آکام وہ کتنے رہے ہوں تو سچی کا کام ہے جی وہ پڑھتا پیا اپنا نافان نہیں پڑھتا پیا مولی پڑھ جان ہاں؟ سچی کے اس دور میں سچی کے اس دور میں بھی ذہنوں کے سر سے ہاں؟ اندھیرا چھایا ہے پتہ نہیں کیا ہے نا ہاں Sanani. Sa Kajimijom. Sad se nisu ovdje pa Kajimijom jedna. Kim je ovdje? Kako ne kao? To su nije na nas. No, se le pula que no le pida un mundo me cae. Ah, sí, esa puta. ¿Eh? Sati que estaba en el día. Ven, no, que estaba en el día. Sati que estaba en el día. Ven, no, no. نہیں سمجھ ہاں، بےمان یعنی نہیںمالی ایمان آئی نا

उन्हें यह समझा भी इल्म में पढ़ण वास्ते उन्हें क्या पता भी इल्म किस वास्ते ये जाति लोग आम सब देता है जात देश देश लोग तो ते आवा छोड़ ये जो स्कूल है ना ये इन्हें पता और बावजूद सारा कुछ कर देते

تو لوگوں نے اما لے جن اسلام کی حکومت گوارے نہیں کرتے ہاں؟ ہیں انہیں تو کیوں آتے آواز بدل دیں حکومت بدل دی کٹور بدل نہیں دیتا اعمالکم امالکم امالکم اعمالکم اعمالکم امالکم امالکم اعمالکم میں بھی پیچھے

اس واسطے آکام کا خیال کرو کہ اگر کسی نے زندگی گزارنی ہے تو خیر کسی نے چلاونا ہے جب اپنی زندگی گزارنا یا کسی نے چلاونا کا پتہ نہ ہو گئے تو تباہ ہو ٹھیک ہے نا مومن کے یا اپنے آپ کو ان کو سکوں آلو کم ڈالا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکوں تو بس آلو کم الگ الگ بچاؤ تم اب اپنے آپ میں اور اپنے آہل کو دو اب تمہارا آہل بچاؤ سے اپنے آپ نہیں بچاؤ سے پھر ہلا ہے

اما دشمنی محبت نہیں محبت ہاں؟ بچہ آج ہاتھ بات پی اور اما پاپ اما پی محبت کو اولاد کتنی گہری محبت ہے لیکن بچہ آ کے ہاتھ میں نہ پیوے ہٹے نے نہ ہٹے تو کانے چ مرے مرے دے بھی تو تو کیوں کر سکتی انہوں نے پتہ بھی مارنا دی بھی دی تکلیف اس وقت نہیں جتنی اس وقت تکلیف نہیں جتنی تکلیف ہو ہے جو تکلیف ہے دکھ دا پی جیسے پتہ بھی سارا ابا ابا سارا بہنا بنا دو دفعہ جا رہے ہیں راہ جو اختیار کی ہے اور سیدھا آگ گل رستے جامنا پھر دور ہونا تے آپ کو یاد اما ابا تکلیف تھی جی انہوں بہنا بنا تکلیف تھی جی بھائی سارا چھوڑ دیے بہن سارے بہن تکلیف تھی جی سارے اما پہ چھوڑ تکلیف تھی بچڑا چھوڑ گئے تے اطلاع بعد جو پہلے تکلیف ہو رہی ہے تکلیف چھوٹی ہے جو رستے جا رہے ہیں وہ تکلیف بڑی ہے اگر چھوٹی تکلیف نہ ہونا تو عذاب کو بچنے سے بچا لو سمجھ نا چھوٹی تکلیف نہ بچنے سے بچا لو نا سمجھ آئی نہیں ہاں سمجھ آئی نا بول کرنا پڑتا اس بغیر کوئی راہ نہیں جا رہا ناراض ہو آپ بھی ہلاک ہوگی تو دوسرے ہلاک ہوگی مسئلہ مسائل تو ستر کے مسائل جو ہے نا پورے یاد ہو ستر کے مسائل پورے سمجھ رہے ہیں یقین ہے بے پردگی کے معاملہ ختم کیے ہاں کام دینا چاہیں ستر سے ہونڈے کو جو ہے ستر کلے مارک واجب ہے تو خان کلر نہیں ہونا پتا کچھ کیا حاضر ہے کیوں نہیں کرتا ہاں لیکن چونکہ فخار نے مستف نہ کی سکے چاہتے لوگ خانے میں پیسے واجب نہیں تھا واجب نہیں جاتے لیکن رات آئیے بھی کرے واجب نہیں قبلہ قبل رکھا زیادہ پیر نہیں ہوتی تھا فخار نے الگ کی تحریر حکم خان پہ بند لیکن یہ ہے کہ جنہیں مجبوری کو نہیں پھر کیوں نہیں کرتا ہاں کبھی احتیاط نہیں تھی سمجھ آئی بیٹا اٹھا نہیں سکا جدا کی نہ چار پہ اگر اس کو عالم دیکھو تو اپنا پیبان تو بغیر غسل کر دے تو کو بھی فاسق بن گئے نا حکم مسنا ہے کیونکہ عالم بھی اہل سنت عالم ہو تو چھوٹے کمر ویسٹ نہیں کیجیے ویسٹ کرنا آپ یہ لگ سمجھ آئی نا احتیاط نہ کہ مجبوری ادھر ادھر اپنا بات کلے کے جانا کی گل تو نہیں نہ ستر کی گل ہے چھپا تنہا ہا ہوگا چھپا واجب لیکن فکا نے غسل خانے نو مستثنا کیتے ہیں اس احتیاط یہ ہے کہ کرے وال بھی سطر نال ہی غسل کرے سمجھا ہی نا اس واسطے سونا دا ہی ہے کیونکہ فکا نے فکا نے حکم بھی صحت نو خاص کیتے ہیں صرف مجبوری واسطے دھوڑ جل ناپاکی ہوتی جسم نہیں ناپاکی دھوڑ جو اس سے اس کو کیا حاجت پڑی یا پھر سطر نو دیکھے اب سطر نو بعض بعض دیکھا کمزور ہو جائے یہ بھی یاد ہے ذہن کمزور یہ ہار سے کمزور نہیں ہوتا اپنی سطح میں دیکھا نہیں خانے پیشاب میں دیکھا ڈالتے سطح میں دیکھا سب سے کمزور ہو آپ سے کمزور ہو ہاں، جو لوگ مستقل ہوگا نا ہر معاملے سے احتیاط کرے سر ہاں جی حضرت عثمان غنی علی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یعنی اپنی زندگی بھر اپنی زندگی بھر شرم جائے استعمال رہے اپنے سب پر شرمدہ ہیں زندگی بھر جی؟ ہاں، کام بات ہے حیات ہے حیات کام جی ہاں نبینا نہیں دیکھ رہے کیا ہونا چاہیے

عالم جو ہے اس اللہ چاہ سنا ہے کہ لوگوں نے نجات ہو فالتو نہ راہ نہ پھنسو سمجھے گا جتنی ضروریات ہوتی ہیں نا ساری ضروریات میں دس دیں پیاس میں کی جگہ ٹھیک ہے پیاس میں کی جگہ جو ضروریات ہوں میں دس دینا تو یہ ضروریات میں دیکھا بھی ہے ابو بکتی یہ پیاس ڈھائی کو نہیں بچی تھی روز سے پیاس سال سے تمام پتہ نکلو ٹھیک ہے نا وہ آدھا یہاں پہ اگر کوئی نہیں کرتا تو انہوں فاسق نہیں آخنا وہ تو کھانے نہیں چلا گیا تو بندہ صاحب سے بغیر کو سب تو اس کو فاسق نہیں آتا ٹھیک ہے نا اپنے آپ نے کہنا شروع ہو کر سکے ٹھیک فاسق نہیں آتا سمجھے ہی نہیں آ جب سب سے کام یاد کر لے تو رہنا چاہیے یاد کر لو پھر بعد بات سے نہ آپ کو دیکھ کے گودے پلو تھا تنہائی دیکھ چھپاؤنا واجب ہے سامنے نماز جی- نماز باقی جسم جس میں زینت نہیں باقی جسم دا چھپا ہونا اس واجو باقی جسم جڑا ہے جہی بجلی تک بازو اپنا کانڈ چہرہ کانڈ سے اگلا حصہ پیٹ پینا سیب سیب نہ دار سلوا جڑے اس پاؤنا واجب ہے تا کر کے جھاڑ کوئی ننگی ہوئے تے صفے بنے پیچھے کر کے نماز پڑھے تے نماز مکمل ساری نہیں سمجھ آئی نا نماز ایک بات نہیں باقی جسم تو پاؤنا واجب ہے سمجھ آئی نہیں مرد واسطے یاد رکھا صفا کوئی لپیٹ کی نماز پڑھے تے نماز مکمل ساری نہیں جی ٹھیک ہے نا یہ استاد یہ جی، سلوار جڑے سوجن کوئی نہیں سوجن

رس گایٹ وہ ٹک ریس گاڑی پندرہ ٹکی تھلے ادھی بجلی تک ادھی بجلی تھلے جائے کو نہیں ادھی بجلی تھلے ننگا وقت اٹھا دے کل تو سننا تھے لباس نبی سزاد ادھی بجلی جماعت میں ساتھ چھوڑے ہوئے ساتھ چھوڑے بازو سیدھا کر بازو سیدھا کر شروع کرے مقبول تعلیم اعلیٰ سے کار کل پسند نہیں کہ کل بالکل یہ الفاظ جماعت کے شامل ہونے کے لیے نکال چھوڑ دیں نا تقسیم کے لیے مقبول تعلیم ہے بال سیدھے کر کے پھر نماز شروع کر سمجھائی سمجھا کے پھر کیا بعض بات سے ناپ سنے کے گوڑے تلو کر تلا ہوئے چھپاؤں واجب ہے سوائے مجبوری ہے سمجھے نا بھائی پھر دوجا نماز جو میں ناپ سنے کے گوڑے تلو کر چھپاؤ فرض تو باقی جسم جو چپا اپنا پیٹ پڈلیاں یہ چپا واجب یہ فیٹنے دکھاؤ گے یا بے ریچ ہے بیڑی سے خوف بندے کی تو آٹھ کی کرے پھر اس کو پاؤں باقی ہے اس کو پاؤں باقی ہے سمجھ آئی نا بھائی گل سمجھ آئی نہیں تے دوسرا اگر نماز دے وچ تے نماز ناس دے وچ بولے پھر تو چھپاونا فرض تو باقی جسم اپنا دھار باقی دھار دے جا سب کو لے کے چلے تک پچیس ٹھیک ہے بازو نماز کرنی لوگ نے عورت تک تنہا ہوگی تاج چھپاؤنا واجب راوے تو گودے تے داس دے گودے تے تو پاون واجب سمجھے نا بھائی اگر تنہا نہ ہوے لوگاں سامنے ہوے اگر عورتاں سامنے ہوے ماں عورتاں دے وچ داس دے تے گودے تے تو پاون واجب ہے لیکن باقی جسم چھپاونا اسے واجب نہیں عورت اپنی مالم عورتوں سامنے مالم عورتوں سامنے اب ہاں اپنے جسم میں کوئی اچھا کھان دیے وہ خدا خدا دیا مختلف غذا خرابی نہیں ہوتی لیکن اگر غیر محرم عورتیں ہو جن یعنی عورتوں نے جسم نہیں دیکھا زیادہ نہیں عورتیں یعنی جو یہاں دیکھتے وہ عورتیں جنہیں جسم نہیں دیکھا انہوں نے سامنے یہ دھاڑ پورے چھپانا واجب دی ناپ اس کو لے کے ادھی پیڑ تک ہے ہاں؟ گورے تلو تک اس کو لے کے دس دس تے درس پڑھن واجب ہے دوجی عورت سامنے نہ کھولے بغیر سری عورت تے جڑی عورت ہے بے پاز پاشی عورت وہ مرد نو کمے جے یہ دو کمے جے پاشی مرد نو کمے جے ہن تو اپنا باز جسم پورا چھپا دے جے بو دینہ سال چھپا دے سمجھے نا انہوں نے پردہ لا رہے ہیں پردہ یعنی پردہ جڑیاں عورتیں پانچ بے پاس دن بھا میں بہنا کیوں نہ ہو کتنے تک حکم کما لیکن جسے کتنے کا پیش آ رہے سکون نہیں ہے یعنی۔ میرے آگے نہ پیشہ نہیں ہے وہ نہیں اخلاق نہ بچ ہے ہاں؟ انہوں دین دی نہیں ہوتی گل سمجھا گئی نہیں ہے یہ کہڑی چاہے اپنا نماز میں چورت ہوگی تو پھر اس چہرہ دو ہاتھ یہ چہریاں دو پیر تلو کرا باقی جسم چھپانا خاص ہے باقی سارا جسم چھپانا بال میں جسم کوئی بال کوئی کان

لیکن غیر مانا سامنے چھپاؤنا دل اتفاق پاس ہے غیر مانا تو چھپاؤنے ہر حال غیر مانا تو ہر حال چھپاؤنا پیدن بھی ہتھا پیدا دوسرے پاس سمجھے آئی نا غیر مانا تو چھپاؤنے اور غیر مانا دیکھے بھی نہیں تو دیکھنا آ رہا تو ادھر دکھاؤنا آ رہا اس واسطے دیکھے بھی نہیں تو دکھا بھی اپنی مانم عورتوں کو بچاؤنے وہ کسی نے دکھا دیں اپنی نگاہ بچاونے بھی کسی غیر معلوم اور بھی جسم پہ پوے بس دو کم کا رسم میں ہاں دو کم کا رسم پھر نجات ہو آپ کی ساری ماں اور سن وہ کسی نے دکھاوے انہوں نے بچاونے دکھاوے دکھاوے نہیں دیونا ہے ہاں؟ جی آپ تھا کسی غیر معلوم نہیں ہے دیکھنا جی سمجھ آئی بھی آپ سمجھ آئی گلا پکا دو ان شاء اللہ سے نجات ہوا نکلا جی

نکاح چار حرام ہے ایک نصب کے رشتے دوجا مساعد کا رشتہ تیجا جمع بین المال چوتھا مل کر پنجواں اسلام فرق

وہ سب کلا ابھی خراب ہوتی ہے حرمت مشاہرت ایک دودھ والا حرمت کیڑی کیڑی مشاہرت علی حرمت دودھ والی حرمت تھری جی نس والی حرمت ایک

Piada pembeik. එයාට පෑන් බෙගෙරෙන්න මහරනේ නස්බියා මහරනේ නස්බියා انت پیدا کرنا واجب منہ چھپاونا باقی جسم چھپاونا تو حکم ہے نا واجب مال میں نسلی آپ رشتے دے ماہر جڑے انہیں تو ناپ ایک لے کے گردن تو لے کے تلے پھر گوڑے تلے تک چھپاونا یہ تو واجب ہے پورے جسم کھلے پھٹے کپڑے نہ باقی جسم تو چھپاونا یعنی چہرے تو چھپاونا جڑے چہرے تو پردہ چہرے تو پردہ حرام ہے عبادت سمجھنا حرام ہے سمجھ رہے نا لازم سمجھنا کیونکہ شرح شریف نے لازم نہیں کی تھا گل سمجھ رہی نا شرح نے لازم نہیں کیتا لہٰذا لازم سمجھنا حرام تو باقی رہ گیا لازم

پر آواز زور رکھی تو میں نہیں سنی تھا ڈرامہ کر دیں

وہ شرم آیا نہ ویکھے کہ شرم آیا تکا رہی ہو نہ ویکھے کہ شرم آیا تکا رہی ہو نہ ویکھے اتنے بھی اپنی ماں بہن بہن کرتے ہوئے میرے کی میں موٹی کی گئی ہوں سوچ گئی ہوں ٹنگی سی گئی وال بنی ہوتی ہے اور ان طرح کرے نا شرم آیا تکا رہی ہے تو انہوں نے جی تو میاں آکام ایک حکم سمجھ سمجھیے میں چھپاؤں اللہ میں نہ میں آکام دی گل ادا پیاں اللہ نے سمجھے تا آرام ہے عبادت نہیں آگ رکھی نظر سمجھیے میرے غیر زیادہ ہی ہے دین چوک حیا جائے حیا نہیں ہوتا دین جتنا سفر جتنے وہ حیا ہے خطبہ بتائی ہو صفا بھی نہیں لگتا اس مقام کی سوچی نے có rồi không có rồi کھاتا صرف ان سے نادرست ہے ہے ناجائز ہے فائدہ صرف ان سے نادرست ہے جو مسبب نصب کی عورت تو ہمیشہ ہمیشہ غلام ہو اور کبھی بھی کبھی کسی حالت میں ان سے نکاح ناممکن ہو جیسے باپ دادا نانا بھائی بھتیجا بانجا چچا ماموں بیٹا پوتا نواسا سمجھ نا بھائی اس کے سوا جن سے نکاح کبھی درست ہے اگر فی الحال ناجائز ہو فائدہ واجد ہے اور جن سے نکاح ہمیشہ کو حرام ہے کبھی حلال نہیں ہو سکتا مگر وجہ حرمت علاقہ نسبت نہیں بلکہ علاقہ رضاط ہے جیسے دودھ کے رشتے سے باپ دادا نانا بھائی بھتیجا بھانجا چچا ماموں بیٹا پوتا نواسا یا علاقہ شہر جو ہو جیسے جن یعنی علاقہ تعلق ہے جیسے خوش ساس داماد بہو ان سب سے نہ پردہ واجب ہے نہ نادرست درست ہے کرنا نہ کرنا دونوں جائز اور بحالت جوانی یا احتمال پر پردہ کرنا ہی مناسب خصوصاً دودھ کے رشتہ میں کہ عوام کے خیال میں اس کی حیبت بہت کم ہوتی ہے جن سے نکاح حرام ہے ان کی بعض مثالیں اوپر گزری اور پوری تصویر آٹھ دس برس میں آئے گی گل سمجھ آ گئی نہیں اصل کلی بھی کینل کینل پردہ کرنا کرنا ہے تو نہیں سمجھ آئی نا بھائی آدمی نسب دیکھتے کیڑے دیکھتے ہیں نسب والے محرم ہیں نسب والے اپنے خون والے محرم اپنا باپ بیٹا چچا ما, تایا ماما ہاں پھپھڑ ماسڑ جڑا ہے او محرم, محرم نہیں ہوندے پھپھی دا گالا خالہ دا گالا خالو پھپھڑ یہ محرم نہیں ہوندے سمجھ نہیں نا یہ غیر محرم ہے اپنا بہنوئی بہن دا گالا محرم نہیں ہوندا غیر محرم पैंठ लगा लग समझ आई ना समझ आई ना मियाँ तो केड़े केड़े अपना बाप बाप बेटा दादा नाना हाँ ते अपना भतीजा भांजा भाई नवासा पोता हाँ ਇਹ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹਰਾਮ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਸਲ ਦੇ ਹਰਾਮ ਹੈ نکاح کرا ہی نہیں ہو سکتا بالکل قطار نہیں ہو سکتا ایسے مردوں کے سامنے عورت نو پردہ کرنا نہ درست نہ جائز کیا ہے نہ جائز پردہ نہ کرے کے سامنے پردہ کرنا لازم نہیں جس مت سمجھے بھی پردہ کرنا سمجھے نا بھائی یہ تو لیا صاحب نے اللہ علیہ تارے شان ہے بھائی آپ اپنی بیٹی نہیں دیکھا یعنی آپ نے شرم سے بتا دے آدم بیٹی تو میری نگاہ میں کو بیٹی میں جوان ہوں پھر میں ویکھا کیوں میری نگاہ گواہ نکل سمجھ آئی نا یہ شرم و حیات تکا دے الگ ہے لیکن شرع یہ سمجھنا ہے بھائی شرع چون اصل پردہ نہیں پردہ کرنا ہے شرع شمسی تے بل بےمان تھی بل بجائے تک میرے بےمان ہونے کا خوف ہے شریعت بدہ تھی شریعت اپنی بہنا تھی سمجھ آئی نا تو پردہ نہ کرنا پردہ کرنا ناجائز کہ تو اپنے مہاد میں نسبیہ تھی مہاد میں نسب والے تو سمجھ نہیں رہے لڑکی کا لڑکی کا نو سال نو سال کے بعد بات میں ساتھ ہاں فائیو ٹو فائیو واجب ہونا لگ گیا شرح تو نہیں سمجھتے پہ یہ غیر تقاض ہے سمجھے نا یہ شرم آیا ہے

فتوے کے خلاف فتوے چوکا تکوا رکھنا جائز نہ ہوتا تکوا رکھنا شرم و حیا رکھنا تو پھر حضرت اپنا بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ وصیت نہ فرمایا میرے کفن یہ میرے جنازہ اٹھا کے لے جائے آپ وصیت جو کر دیا پہ یار حالانکہ شریعت ہوا ہے جو نبی سرکار نے بڑا چھوڑی ہے ہاں آپ بھی جانتے ہو عمل ہی کیتا جی صحابہ نے عمل ہی کیتا پتہ لگتا ہے بھائی خراب ہی نہیں یہ گل سمجھ آئی نہیں کیا کہنے اپنا باپ دادا نانا بھائی بتیجا بھانجا چچا مامو تا, بیٹا پوتا نواسا یعنی جہے ماہم رشتے دار اپنے خاندان دے کدا رشتہ نکاح نہیں ہو سکتا ایسے عورتوں کو پردہ نہ کرنا پردہ کرنا ناجائز پردہ کرنا ناجائز سمجھے نا بھائی دوسرا فرمایا جڑے حرام ہیں لیکن فی الحال حرام ہیں جڑے نہ نکاح نہیں ہو سکتا لیکن فی الحال نہیں ہو سکتا جن سے نکاح کبھی درست ہے اگر سے فی الحال ناجائز ہو فی الحال ناجائز ہے لیکن نکاح کبھی ہو سکتے جی میں اپنے بہن ہوئی اب بہن میں والا بہن مار وجے بہن طلاق دے ہوں نکاح ہو سکتے ہاں سمجھے نا بھائی بہن تو والا یعنی بہنوئی ہی اپنی شادی نہ لکھا ہو سکتا ہے نا جی وقتی طور پہ آرام ہے جمع پہنا مال مسئلہ جا پڑا سے یا حرام پڑا سے یہ وجہ تو دوجے نال تعلق دی وجہ تو بے نکاح نہیں ہو سکتا اس وجہ دوجے دے نکاح ہے لیکن نکاح ہو تو سکتا ہے جے نکاح تو چھٹے ہاں؟ یا نکاح نہیں ہوندا پیا بھی چار دی پوری ہیں تا اس دوجے اور حرام ہون جے چار دی نو منٹ وقت ہو سکتا ہے ہاں یعنی ایسی ہوتا جنہوں نے ہمیشہ واسطے نکاح حرام نہیں اور بھیا بہت جو پڑھیا سے جنہوں نے ہمیشہ واسطے نکاح حرام نہیں ان وقتی طور پہ حرام ہے پردہ کرنا واجب ہے پردہ ایسی عورتوں کرنا واجب ہے مسل جیسے بہلوئی بہلوئی اپنے بہنوئی پردہ کرنا واجب ہے بہنو جب تک بہن زندہ ہے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن پھر تو ہو سکتا یا چچا مامو خالہ پھوپھی کے بیٹے منت پر دوازے دے چچے دے بیٹے مامو دے بیٹے خالہ دے بیٹے پھوپھی دے بیٹے میاں اور توجہ نہ سن کام کرتا بیٹھے سمجھے نا بھائی چاچے دے بیٹے مامو دے بیٹے خالہ دے پھوپھی دے خالہ دے ماسی دے ماسی پھوپھی دے انہوں نے بیٹا تو پردہ کرنا واجب ہے سمجھے نا اور تین بیٹا چھپ کے داوے دوجا چچا تایا کے چین جیٹ یا دیوس جیٹ یا بس یہی اپنے جیٹ دیوس ہوں پردہ کرے واجب سمجھائی نا بھائی یہ لوگ ان جنہوں پرد جڑے فی الحال تو نکاح نہیں ہو سکتا لیکن نکاح کرنا کدا جائز ہے انہوں نے انت پردہ کرنا واجب ہے اور ان کے سوا جن سے نکاح کبھی درست ہے اگر سے فی الحال ناجائز ہو جیسے بہنوئی جب تک بہن زندہ ہے یہ چچا مامو خالہ پھوپھی کے بیٹے یہ جیٹ دیور ان سے پردہ واجب ہے اور جن سے نکاح ہمیشہ کو حرام ہے جنہوں نے نکاح ہمیشہ واسطے حرام جنہوں نے نکاح ہمیشہ واسطے حرام ہے کبھی حلال نہیں ہو سکتا مگر وجہ حرمت علاقہ نصب نہیں لیکن وہ خاندانی رشتے نہیں اپنے خاندان دے خون دے رشتے نہیں خون دے رشتے کی وجہ حرام نہیں بلکہ حرمت مسارت کی وجہ تو حرام ہوئے ہمیشہ نکاح حرام ہوئے حرمت مسارت کی وجہ تو یا ہمیشہ حرام ہوئے دودھ دے رشتے کی وجہ تو سیدھے رضاعت دی وجہ تو رضائی رشتہ رضائی تعلق رضائی باپ رضائی دادا رضائی چاچا رضائی مامو رضائی اپنا بھائی ہاں مختلف رشتے دودھ دودھ دی وجہ تو تو تو یا مسارت مسارت دی دی وجہ وجہ کیویں کیویں نال بہت نہیں ہوندا ہاں کو بہو ساس داماد انہاں دا حرام ہوا ہمیشہ واسطے نا لیکن مسارت دی وجہ گل ہی نہیں رشتے تو پتہ ہے نا مساحرت کی وجہ سے خدمت ثابت ہوئی ہے ہمیشہ واسطے نکاح حرام ہے جڑے مرد عورتوں نے کہا ہمیشہ واسطے آرام ہوئے دھد پیون کی وجہ تو ایسیا عورتوں ان مردوں تو پردا کرنا نہ کرنا دوست ہیں جی جی ہاں یعنی بیوی کی لڑکی اس نے نکاح آرام ہوئے بات کا اپنے شوہر دی بیٹی نکاح حرام ہوئے بیٹے بیٹے نہ نکاح نکاح نکاح حرام حرام ہوئے ہوئے عورت عورت شوہر ہے اس حکم کہ ثابت ہوئے نا حرمت نہ ثابت ہوتی پی پردہ واجب ہے نہ ناجائز پردہ واجب بھی نہیں ناجائز بھی نہیں پردہ واجب بھی نہیں نجائز نہیں واجب بھی نہیں جو کریں کہ ناجائز نہیں جو کریں تو گناہ ہوگی سمجھے نا بھائی ناجائز بھی نہیں تو واجب بھی نہیں تاہی واسطے حکم یہ ہے بھائی اگر جوان ہوئے نا تو خوف ہوئے بالت جوانی یا اعتماد فتنے دا ہوئے تو پردہ کرنا مناسب ہے کہ اگر یہ اعتمادات نہ ہونے تو مولا ٹھیک نہ کرنا مناسب سمجھے نا بھائی گل سمجھا گئے محارم جتنے پڑے تھے جی آد آ گیا جیڑی ماہر نشیا جڑی نال نکاح ہمیشہ حرام ہے لیکن ماہر کی وجہ نسب نسر دی وجہ خونی رشتے دی وجہ نہ ہوتا عورتوں کرنا ناجائز نے بھائی تے تے حرام ان وقتی طور کبھی انہاں نال نکاح ہو سکدا ہے ہے کبھی نکاح ممکن انہاں انہاں بس مدد پیدا کرنا واجب ہے انہاں مدد پیدا کرنا واجب ہے بھائی ساری پیدا کرنا اپنے بہنوں دوجا پیدا کرنا اپنے دینا تو دیونا تو چچے ماموں خالہ پھوپھی دے بیٹے پیدا کرے پہ نا بھائی بھئی جنہ نکاح ہمیشہ لیکن ہے مساحرت کی وجہ دی وجہ ہمیشہ حرام ہو تو ایسا عورتوں کرنا واجب بھی نہیں پردہ کرنا ناجائز بھی نہیں واجب بھی نہیں تھے ناجائز بھی نہیں اس واسطے حکم یہ بھی جتنے اعتبار سے پینڈ ہوئے جوانی ہوئے تو اجتے پردہ کرنا مناسب ہے مناسب یہ تو چلے جتنے یہ نہ ہوئے تو مناسب یہ نہ کرے گل سمجھ آئی میاں صحیح گل ہاں۔ اگر لاؤنڈی جو ہے نا وہ تعظیم نہیں نہ ہوتی وہ دی تعظیم ہے لونڈی تعظیم نہیں تا کہ کو لباس جڑا لے کے تھا یعنی عام طور تو لباس ہی جو چلا دے میں اتنا کہنا اس لا دے غلام غلام کی غلام نہ خوش رہا غلام ہو گئے خوش غلام ہو گئے کہ لونڈی دو کم جی ہاں لونڈی لونڈی دو ہاں۔ باقی جسم جڑا شرم ہوا لیکن کھول جی ہاں، یعنی مال مسا سامنے پیش آتی ہے کپڑے بدلاؤ اگے پیچھے پیش ہوندا گناہ نہیں ہوندا

سامنے کپڑے وغیرہ بدلے تو گورے تلو تک کجی جائے باقی نگا سی واج نی ہوتا جی ہونا چاہیے استیاس ہی ہے ہاں، باقی چھپا کے رکھے ہاں واجب نہیں کیونکہ وہ ضرورت ضرورت ضرورت وقت عام عام ہے ہے پیش رکھتی نا نا حالات باقی جو غیر غیر ہوتا نہیں ہاں۔ پورا جسم واجب یاد ہے کہ عمل بھی ہو ہاں یاد رکھا تو عمل بھی کرو ہے بیری حکم عورت کے مسئلے ٹھیک ہے نا بیری سے اپنے آپ نہیں چھپا کے عورت چھپاؤ واجب بیری سے اپنے آپ چھپاؤ چھپاؤنا واجب اپنے آپ چھپا کے سمجھ آئی نا کیا دے نہیں آئی میں کہ نہیں یہ اگر میں کہ نہیں سمجھ آتی باقی ساری آ گئی

ٹریڈیشن ہے بزرگوں نے سیکھے بزرگ نے طلاق رکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی حوالہ بزرگ نے سیکھے بزرگ نے سیکھا حوالہ تو نہیں ہوتا ہاں امام محمد ہاں امام محمد رحمۃ اللہ نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ٹرینڈ کر کے رکھا ٹرینڈ بھی کیتا ٹرینڈ بھی کیتا نا پہلے ٹینڈ کیتا لٹھا تے ٹینڈ کرایا بس ٹینڈ نال نہیں گل بندی ول پتہ پیچھے بٹھایا یہ جی، ٹینڈ نال کام جائے تو ٹینڈ کرا کے رکھو جی, جی، ائی امام محمد عبد اللہ علیہ امام اعظم عبد اللہ علیہ ٹینڈ ہے ہاں؟ لکھنا جائے بڑا مشہور واقعہ کیا ٹائم پتہ تو بول رہا بول اتنا مشہور ہے نا جو نہیں جی نہیں پہلے ہی میں آئی جلو حاضر حاضر کیا انہوں نے ویکا حسین و جمیل اور سونے امام صاحب نے سونا انہیں ٹینڈ کرو ٹینڈ کیا تو ول دیکھا بھائی ہوں ہال بھی حسن نہیں ختم ہوا آپ نے فرمایا اس پیچھے بٹھا نہیں ٹرین نال بنا کوڑا کی نہ سو وہ تو جنے جا وہ جنے جا سونے جانا بڑا جان تھی ٹین چل رہے ہیں ظاہر کرنا جی ہاں۔ یعنی پہلا دا حضور ظاہر کر دا ایو شہافت ختم کر دے پہلا دا ایو ٹینڈ پر ٹینڈ نال کام چلے تے باقی وقت پریشانی دی لوڑ نہیں ہوندی سمجھ گئے نا اے جی؟ کیا ہے نشاں ہے نا سلام ہے بہن

ایمان ہی ہے میں ہاں ایمان ہی نہیں بندہ چلا اپنا ہو لوگ دیکھا تو کیسا یار ہونا ہے یار سب دا ہاں بندے سمجھا ہی نہیں